علی علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا کے لیے ہے بڑی اساس قلم وفا کی بات کرے گا وفا شناس قلم علی کا ذکر ہے واجب اگر ہے پاس قلم علی کا ذکر نہ لکھا تو بے لباس قلم قلم کا آج یہی ہے کہ ان کی بات کرے علی کرے علی علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مان زمانہ تو ایک بات لکھوں علی کے غیر کی مدحت کو واحد لکھوں علی کو خالق اکبر کا ہم صفات لکھوں جو کم لکھوں اسے مولا کائنات لکھوں مدد ذرا سی جو الفاظ کی سپاہ کرے وہ بیت لکھوں کے سلمان واہ واہ کرے ہری بونا مانا ہری منا ری مانا ہری بولا مانا ہری منالی مانا علی کے عشق کی قیمت بتا گئے میسم ستنگروں کی شریعت مٹا گئے میسم جدار نقوت باطل کو ڈھا گئے میسم علی کے عشق کی قوت دکھا گئے میسم چھنی تو لہو کا بیان دے کے گئے فراز دار پہ کی دے کے گئے مولا مولا مولا مولا علی علی علی علی مولا علی مولا سنا علی کی شان سنو وہ زلف پار کی آمد وہ آن بان سنو بسد و عقیدت میری اذان سنو سناؤ قصہ خیبر کا اب بیان سنو جہاں پہ مرحب انتر کی تیغ چل نہ سکی علی کے کسی کی بھی دال گل سکی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مشہریوں کی حمایت تو میں کروں گا نہیں جو بات حق ہے وہ کہنے سے میں رکوں گا نہیں ہے مار پت جو علی کی تو پھر ڈروں گا نہیں جو موت آئے بھی مجھ کو تو میں مروں گا نہیں حضرت کی تیز سے منکر یہ بات کاٹتے ہیں ہیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا خدا کا دین ہے اس کا حکمران علی کسی میں نارو مالک جہان علی خدا کا ہاتھ نظر نفس اور زبان علی ہے کن سے کے لفظوں کا ترجمان علی سرات حق بھی ہے مومن کی ہے نماز علی خدا کی جواز علی علی علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی عدالت یزداں بھی ہے عدیل بھی ہے بروز حشر محبان کا وکیل بھی ہے وہ اختیار لاہی میں خود کفیل بھی ہے علی چراغ ہدایت بھی سنگ میل بھی ہے شکم سے ماہی کے یون اس کو لانے والا ہے علی خضر کو راستے دکھانے والا حقیقتوں کا تمہیں آئینہ دکھاتا چلوں زمیں سے عرش تلک راستہ بناتا چلوں اباؤ قصہ میں راج بھی سنا چلوں جو کچھ نبی نے بتایا ہے سب بتاتا چلوں گرا یقین کی اس طرح کھولتے تھے علی پتے ہی بولتے تھے علی علی علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نہ مان زمانہ تو ایک بات لکھوں علی کے غیر کی مدحت کو واحد لکھوں علی کو خالق اکبر کا ہم صفات لکھوں جو کم لکھوں اسے مولا کائنات لکھوں مدد ذرا سی جو الفاظ کی سپاہ کرے وہ بیت لکھوں کے سلمان واہ واہ کرے کہاں تلک کوئی اوساف بھوترا لکھے قلم تقاضا یہ کرتا ہے بے حساب لکھے مگر یہ شرط ہے مظہر پہ ثواب لکھے تو پھر ضروری قرآن سی کتاب لکھے نہیں ہے ضبط کا یارا لکھے تو کون لکھے کلام پاک دوبارہ لکھے تو کون لکھے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کہاں تلک کوئی اوساف بھوترا لکھے قلم تقاضا یہ کرتا ہے بے حساب لکھے مگر یہ شرط ہے مظہر پر ثواب لکھے تو پھر ضروری ہے قرآن سی کتاب لکھے نہیں ہے ضبط کا یارہ لکھے تو کون لکھے تو لکھے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا